حفظ نے ابن جرائد سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی نفل کی ادائیگی کے لیے اس قدر جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے کی دو رکعتوں کے لیے کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو ستاسی